حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کی زیادہ مقدار سے نشا آئے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار تین سو چورانوے